کر کے ہزار سال فتوے دے دیں لینا دیکھ رہے ہیں کہ ایسا جی یونیورسٹی اس واسطے بنا رہے ہیں کہ تاکہ مسلمان کافر جڑے ناسر پایا جا رہا ہے مثال پر دشمنی پائی جاتی ہے ختم ہو جائے برا برا ہو جان سارا اللہ تیرا پیو جڑا ہے جہاں تیرا دادا سی پردادا اس داری منہ والے نال نہیں پہ بنا دے توں کافر جوڑی پاؤنا داری منہ تو پھر بھی مسلمان ایک آدت تو ویچ کے تو وہ سڈو نہیں بنا سکتے پہ نماز نہیں ہونے دیں فلان بھی آ گیا پہلے مریض بھی نہیں کرتے تو اس طرح سے سڈو ایک ہی جانا کفر دے اسلام دیا تین جان پہ پھر سواد آ گیا ساری محنت کا ہوں یہ پڑھو تو مجھے صاحب کی وہاں زبان سے کلمہ شہادت شادت لینا مسلمان ہونے کے لیے ہر کافی نہیں تمام ضروری دین کو سچا ماننے اور کفر و کفار کے ساتھ نفرت بیداری رکھنے سے آدمی مسلمان ہوگا ٹھیک ہے وہ تھڈو نفرت کی بجائے تھی دوستی میں نا پڑے ہے تھلے کوئی جو شخص تمام ضروریات دین پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرے لیکن کفر و کفار کے ساتھ نفرت و گزاری نہ رکھے وہ در حقیقت مرتاد ہے بات ٹھیک ہے وہ جی۔ ہاں، اپنے شاخ بزرگ کے فتوے کے مطابق مرتاد بنے گا جی، ہاں۔ سانو فتو دن کی ضرورت کو ہزار سال مجدد فتوا دے گیا انگریز یہودی لانتی کیتا ہوئی ہے وہ سہنیا کا نماز نہ پڑھو مسلو سہنیا کے نہ پاؤ میں میں پا دینا اتنے آج ادیا سونی پاؤں گا کہ اپنے ملک نہیں ہوں گے لیکن گل لینا صرف کوفر تے برائی نال نفرت نہیں رکھنی تو نماز پڑھ رہا نال جنا ہو رہا ہے تیرا کام ہے سلام پھیر کے تے انہوں کی خدمت نہیں کر سکنا تو چپ کر کے ٹر جائے تو ہو بہتر ہوئی ہے خدمت کرنا ہاں، ہاں، گھبراؤ تھکے ہو تو لائم ہو کچھ علامہ اقبال کی بھی روشنی اللہ اقبال تو ان کی روشنی تو کی روشنی کھاؤں میں ان تو کافی روشنی حاصل کی تھی سمجھ آئیے سم اللہ عارف اللہ سے زندگی کے پہلے دور چاہیے دوسرے دور چ جائے جائیں تیسرے دور چار فش آئے عارف آسام لیکن فقیر جو آخ کرو وہ فقیر جو کبھی کرو فقیر جو کرے وہ جو ہر گل کی تباہ نہیں ہوگی کیونکہ تباہ ہوتی وہ جد جس کو گنا نہیں ہو سکتا تو گنا کے ساتھ ہی کوئی ہو گیا نہیں سمجھے نہیں ہے ساتھ کوڑے مارے نے اپنا پتھر مرائے نے اگر مائز جی۔ تو معلوم ہوا صحابی سے بھی گناہ جو ہو سکتا ہے تو پھر جڑا غیر صحابی ہے بلی اندر کول تو گناہ ہو سکتا ہے جو گناہ ہو سکتا ہے تو پھر تصا اتباہ کیوں کرو ہو سکتا ہے انہیں گناہ کیا تصا اتباہ کرو تو بگڑا کر کے گل سمجھ اس واسطے شرط جی بزرگ کرو زیادہ اللہ سان جو کہہ گئے نے سو کرنا آپ جو کرتا رہا ہے کی حکمت اقبال انگریزوں سے رہا جاتی کرتا رہا رہے کر کے انہوں کے حالات انہوں کے ساتھ بارے جو ساتھ منصوبے سن سارے سمجھتا رہا انہوں تو اس روپ سہ سوپان رہنا پیا لیکن سانو جو کہہ گیا سو کرنا برے میں برا نہیں آخنا چاہیے ہوں مفہوم یہ نکلتا ہے کہ چنگے نے برا آخنا چاہیے کسی بھی برے برا نہیں آخنا نا آخر برے کا لفظ بنیا کہنا اللہ تعالیٰ بنایا نا بھیجا یہ تو کسی جی کا استعمال ہونا برے تو ہونا نہیں رہنا چنگے رہ گیا ہوں اپنے سچے راجی ہاں، یہ گل ہونا جی اصل پہلی گل سمجھائی تو آ گئی نہ سمجھ تو جہے آتے ہیں برے نو برا انہوں نے آتے ہیں کہ مطلب ہوں چنگا رہ گیا انہوں آتے برا ٹھیک ہے نا نمبر ایک نمبر دو جڑے یہ بکواس کرتے ہیں برے نو بتانا در حقیقت نبوت رسالت کے واہ بننے کو بننا گل چھوٹی نہیں نبی رسول آئے ہی اس واسطے نہیں کہ تصا برے نو برا آخ لا الہ تو برے نو برا آخ رہی کوئی برحق خدا نہیں مگر اللہ باقی سب نہیں کہ خدا نہیں کلم یہ مفہوم ہے یا کوئی اور مفہوم سچا خدا ایک باقی سب باطل ہیں کیوں نہیں کہ باطل آکا خدا مانو جھوٹا آکنا برا یہ انہوں برا آکے جا رہے ہیں پھر جہاں آدھا نہ آکے کا مطلب وہ سید لمبیا پاک سے لے کے بابے آدم علیہ السلام تک سب کا چلو پہلے دن یہ دسو جی حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان نو برا آخیا سی سب تو بڑا برا کون ہے شیطان جب برے نو برا نہیں آکھنا تو ظاہر بات ہے جہاں برے کا پیو وہ تو پہلے بچ آ جائے گا کہ نہیں آئے گا یہ مطلب ہے اج تو بعد شیطان نے کی تو ہی آخر شیطان ٹھیک ہے ویسے ماسٹر پروفیسر بھی محمد بن کو گئے ہوئی ہے تو شیطان بڑی کوشش کی تھی سی آپ کی میں نے برا نہ آخیا جائے لیکن شیطان نے ابو جہل برا آخیا ابو جہل بھی آتا کہ شیطان لانتی ہندو بھی شیطان نو برا آخر شیطان رہا کہ یار کوئی ایسا طبقہ میں بھی تیار کر لوا کہ جڑا مینو بھی چنگا کے اخیر ہاں۔ وہ اس کوشش کردیا کردیا کے نتیجے کو پہنچیا پروفیسر ماسٹر دو پتر ایسے تیار ہوئے کہ انہوں نے آج وہ انہیں دتا شاید بلکہ میرے کو کتاب میں مرک حوالہ کتاب کو ثابت کر سکنا کہ یونیورسٹی کتابیں کتاب ہے کہ شیطان پیغمبر اچھا۔ ایک تو میرے کو کتاب دے نہیں خیال ماسٹر خیال یونیورسٹی کی کتاب ہے زکری جی. یونیورسٹی ملتان کی نصاب شامل ہے ایٹ یونیورسٹی نصاب شامل ہے سر سید علی گڑھ یونیورسٹی کی کتاب نصاب شامل ہے ماسٹر خیال کا نام ہے سی جی. اس کیا مجھے شیطان حسن معاشی کی شریعت کا پیغمبر ہے اگر میں نہ وکھاوا لگ تو میری زبان بن گئی نہ کر کے بابا جی شیطان نو دے پترا کٹیا بیوی ہے بیویاں بیویاں ہیں نا ہاں، ہاں، میڈم نرساں ڈاکٹر سب بچے کا ہاں، چھوٹا جا پتر اچھا اور جناب نا شیطان نے بالا کٹیا تو ہوں کیا ہو گئے چھوٹا جا لنگا پروفیسر پروفیسر آتے کے شکام نہیں کھائی شاید کیوں نہیں نہیں یار کی طرح تو اتنی بہن کی طرح پنجن پور کا اثر کہنے لگا پراوا جب پراوا نہ منی نہ منی نہ تو یوں گا انہیں آخیا شیطان نے کہ میں تیری کہڑی نہیں منی پروفیسر آخیا وہ سب پروفیسر آخیا پراوا تین مخلوق تھا کہ اپنے بال مینو دے دے پڑھانے میں تیرے دشمن آدم دی اولاد نو پڑھایا ہے نایا نے سب تیرے تابدار ہو گئے پروفیسر آخیا سرکار کہ میں تیرے دشمن آدم دی اولاد نو پڑھایا فرما بردار ہو گئے تیرے دشمن دی اولاد میں تیری فرما بردار کر دیتی تو تیری اولاد نہ کرتا سکھا سر خاص من

سنیوں کا قادری سنیوں کا پادری طاہر الخاتمی ہاں جی۔ اچھا، قرآن ہاتھی دکھا کے کیا سی ہاں جی۔ تو میں سیاست ہی سمجھنا قرآن اپنے ہر سنگ رکھنا اگلی اصل کے بزرگوں کے بارے ہزار سوال کریں گے کدھر ساتھی کا بزرگ میں چھوٹی چھوٹی گلوں جناب میں ارد کرا جاب ساری علی گہلی گڑھ یونیورسٹی ہے سارا

وہ جگہ ڈراما ایسا ماشاء اللہ معافی ہے سکول بگنال کا کافر آسانی کافی کارنامے ایک تو عام وہ کارنامہ نہیں لینا جڑا احسان عظیم شمار ہوں پاکستان بناؤ یہ زندہ کرامت ہے آپ نے بنا کے ہمیشہ واسطے مسلمانوں نے پیسے عظیم دھوکے پا کے انگریز کا پتی بنایا کہ ہمیشہ واسطے بزرگ وجہ سامر بزرگ مرغوں مدرما گئی یہی کہہ سکیں کہ انگریز تو اب گاٹا نہیں چک سکتے مرضی چھتر مارے کیونکہ بابے بابے کہا گیا سن اصل جا پاکستان رہے ہیں دو گلا ہمیشہ واسطے میرے پیچھے یاد رکھ بابے کتاب فرمایا انہوں نے میرے پتر میں محنت کی میرے کو جی ہو سکتی کی بغیرتی کی میں برل تمہوں میں دس کے جا رہا کہ دو کاموں کے تصویر ہمیشہ پابند رہنا ایک تو ہمیشہ واسطے تا ملک اقوام متحدہ کے حکم کا پابند یہ عام سکول دیا کتابیں لکھا جی، دوسرا بابے رائے فرمان پیش کیا گیا نصیحت وسیحت کہ تا قانون اسمبلی بنایا دو کام جڑے مسلمان اسمبلی جمہوری ہوگا اسمبلی بنائے گی مسلمانوں کا قانون نہ اسمبلی بنا دے نہ کوئی وہ بنا بنا اللہ اللہ کے کے رسول ہوگی ہوں ہوں نے قانون اسمبلی دی کیونکہ انہوں نے خدا رسول دیا نا بابے کی ایک بڑی ویڈی کرامت ہو گئی کہ انہیں چٹا ننگا کافر ہونے کا سبوت بھی دتا تو سانو بھی کافر کرنے کی پوری کوشش کی پابند کر دیا کافر ہونا اس بھی تا قانون کی ہوگا جن یعنی خدا رسول قرآن پلگ نہیں اسمبلی تے جنا جائز کر دے شراب نو جائز کر دے جی مرضی جائز کرے تو سب کچھ دوسرا بادو رنگ نصیحت جی پہلی وہ اس لیے اقوام متحدہ کے پابند رہو گے اقوام متحدہ تو پانچ بوٹے پاور نے جانے نا پنج کافر ملک نے جڑا پنجے کافر نے حکم دا پابند آپ بھی تو مسلمانوں بھی کر جائے وہ کنڈا ولی ہونا اچھا جلانتی اصل احترام والا والے یہ احترام بھی سارے کول نہیں ہو سکتا کیوں گا بھائی کیونکہ انہوں انہوں نے نے خدمات بھن آخر یاد رکھ انہوں نے ہوں جی میں گل گل کی تیسری یہ کہ بھن ہوں جی نا وہ نے ملک رہی سی انگریز ماں ماں تو اپنے استعمال کر کہ وہ بھن چڑ سکتا سچی دسیا بچہ جی۔ اتوں ہندو ہر جلسے اندر باجی نال ہوں کہ نہیں یہ غیرت نال مند بغیرتا <laughs> بابے نے پھر وہ دسی تو پتہ نہیں بادورا کیا سیدھی گل جی ملک پاکستان غیر مذہبی ریاست ہوگا مذہب کا اس کے ساتھ کوئی دوسرا بادور نے آخیا کہ دیکھے تو پتا ہے جب گنیاں جلسے جاؤ تو بندے چوکے کٹے ہونے زیادہ میری نصیحت ہے اپنی زیادہ تو زیادہ لیا کرو تاکہ انہوں یہ مگر پانچ پانچ دس کتے لگ جاتے ہیں تو وہاں مجبہ جڑ جاتا ہے یہ تھی ایک بڑھی لیا کرو پانچ بندے چھ بندے دس بندے مگر لگ جان گے نا جا جلسہ بن گیا

اپنا اس لیے نیولی پارٹی ہے انگریزوں کے نام یعنی یہ خاندانی پارٹی اور بابے بادوری جڑے نے وہ آپ کی پارٹی کا یہ عالم سی کہ آپ تھیٹر کے اتنے کام کرتے سن ایک انگلینڈ جی تھیٹر کے اتنے کسے سن تھمکا چمکا ول مارتے سن کچھ پوتر بزرگ اپنے سنوں بھی نہیں اپنے بچے پایا انگریز دے کوئی نہیں سر چک سکتا کہ چک سکتا ہے تاری فوج ہزور پاک کا کارٹون بنا رہی ہوں دسو یہ بابے کی کیتی سڈے سامنے آئی کہ نہ آئی یہ پاکستان بابا جی پاکستان بنایا بنایا گیا بنایا گیا کسی آپ بن گے تھی تر جانے نوکری سپرد کر جان گے پاگل ہونا نہیں سمجھے یہ رقبہ نوکرا کا یہ آزاد ٹھیکے کو نوکر بھی تو رقبہ بھی اس طرح بولتا جہے حکومت کرنے والے کتے نے وہ انہوں کے سکولی نے انہوں کی تازی تعلیم جان سارا انہوں کا قانون نظام ہے وہ یہاں دیکھ کے تو انہیں نوکر سارے کام کرنے اتنے تتے علاقے ضرور رہن کی لڑ ہے آپ چلیے اتنے لندن ٹھنڈے علاقے بیٹھا گے تتے علاقے رکھیں گے انہوں نے لٹ لوگ سارا کچھ دیتی دیکھ سارا کچھ ڈرامہ ہے ہاں۔ اگوں جناب حضرت صاحب بزرگ صاحب گزرے تھے جماعت علی شاہ صاحب محبت علی پوری بزرگ وہ بھی مسٹر جناب کے بزرگ سن انہوں نے کافی خدمات پر انجام دیتی ہیں انہوں نے اس خدمت یہی سی بات دے رہی انہوں نے سر سید جڑا ہے وہ سات گلیاں نہیں سمجھا بلے بلے بلے پھر بزرگوں نے فتوا دیتا جی جا مسلم لیگ شامل نہ انہیں ووٹ نہ دے جنازہ پڑھنا حرام مسلمانوں کو قبرستان میں دفن کرنا حرام ہاں جی۔ ہوں بابا جی یہ سمجھدار کہ جیڑی جماعت شامل نہ ہونے والے کافر نے اس جماعت جڑے شامل ہون گے تو سارے مسلمان ہاں۔ اس مسلم لیگ کے اندر ہندو سن مرزائی بابی چترالی میچری ہر طرح نے رہے اسے وقت کی جاتی ہوں یہ دسو جہا جماعتی ہے اندر نزدیک سارے اللہ کے ولی نے سارے پاک نے جی شامل نہیں ہوا اچھا ہوں بریلی شریف کتنے بابا جی اجمیر شریف بابا جی نظام دربار سب والی آج طرح بڑے بڑے اتنے ہیں جی اتنے اس کو زیادہ پاکستان والے سارے کافر نے کیونکہ مسلم لیگ آئے نہیں

سال کے والے کی قیامت کی نظر رکھتے ہیں قیامت جی بندے لگ جانے تو کوئی اللہ دے لگ رہے ہیں بندے میں بال کا کتنے ہیں نہیں کتنا ایسے کوئی اچھی تاریخ پاکستان یا تاریخ پاکستان مشاعر سے رام سادک کسور کی کتاب ہوئی ہیں سادک کسور کی ترقی ہے اپنا دو قوم نظریہ سب سے پہلے سر سید رحمت اللہ علیہ نے پیش کیا نظر جی، رحمت اللہ علیہ اولیاء واسطے ہوں گا نا بالا اگر فرما رہے ہیں سر سید احمد خالی غریب رسول تبھی سب کچھ آ رہے ہیں دوجے نہ مانو سنی ہے اس کے پیسے شکر وہ کاتر ہے تو ولی میں لکھ رہا ہوں انہیں مان بن سکتے جی جی جی جی جی جی آپ من پڑا جی بگو جم ترا حاجی بگو دو بندے کل گیا خان لبھی موقع نہ بڑا کراچی واپس آ گیا ہوں انہیں سوچا بھی کی کریے نام راض گھر ہے سونا کون ایک دو مشورہ کیا انہیں آخر تھی مینو کہ میں تینوں آجیے گل گیت کی سکتی اور سولہ واسی تھا ایسا تفسیر اس بلے بھی ہوئی تفصیل کہہ رہا رحمت اللہ علیہ اور پھر حضرت جی تو میں ہو سکنا بے یار سان پر سٹ سکے سے کتاب نہ آتی چڑی ہوگی جب امیر ملت آخیا جا رہا اس کلوکے میں پتا نہیں پوری ہے یگان ہے روزگار ہے فلان ہے سے آدر سا ہے محمد غلام عورت محمد غلام سر میاں شیر ربانی دو گلان تمہیں سنا دینا تین آیا کتنے ضرور مولوی فاضل کا امتحان ہوتا ہے نوکری لگنا چاہنا دعا کرو آپ نے فرمائی صحیح بننا نہیں صحیح تھوڑا بنپنا چاہتا جب جاؤں گا اپنا ایک روپیے گا تو تو بن جائیں گے آپ سرکار مسجد بنوا ہوں سن تو مسجد جی جیسے دے چاہیے سن موڈ آپ کٹ دیں سن موڈ کٹ کے نا سارے جو ہے تو تھلے اترے نا تھوڑے موٹا کھانا

آپ تشریف لے گئے مکان شریف انڈیا اپنے دادے مرشد داستان ہے اتنے صاحبزاد بیٹھے سن دادے پیر دے صاحبزاد کہ پیر دے صاحبزاد جگہ بھی بول دے پیر ننگا بیٹھا ہوگا تھی ہاتھ لا کے آخ استان شریف آرام کر دینا سرکار کے شریف لوگ ختم شریف اور بولتا ہے سارجہ صاحب بزرگ ختم کے پرانے مل گئے آپس دیا لڑائیاں چپو تو ریل کی کچہری میں جانا پڑے اتنے بلا جانا اور مان چاہ ہو جانا سبحان اللہ یہ بلا اقبال اگر فخر نہ ہو غیور تو ہے کار الہی آدھا جو فقیر غیرت مند نہ ہوگی تو سمجھی کار ایک دا بن گلا ہی فکیر ہوں گے بلے فکیر نے کفر نہ غیرت ہی کیوں نہیں بولنا مسئلہ آ گیا وہ سما جی کسی نے آم کر کسی نے سچی جی کھانا پہلی گل تو دیکھو پیسے آپ رہے ہیں کسی نے جیٹوں کار نہیں تھا کوئی جا کے جا رہا ہو کر آپ آ کے جانا پہلے تسا آخنا کہ جی, جی یہ بولنا آخنا جی کسی نے سجاؤ نہیں کرنا یہ آخنا کہ کسی نے ٹوٹا سجاؤ نہیں مراد آپ آ جانا نمبر دو میں ہے جھوٹا نہیں آخر جب تبلیغ کرنی کرنا آخر یا پیرا کدال بادل آخری بارل کال واہ سی لگا میں واہ لگا بھی آخر کیا نام برادا تبلیغ جو کرنی آخرا پینا تین میاں سارے خدا باطل نے کا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتابیں چکو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پر پیٹ اٹھنے سارے خدا نو گا کرتا کیا کہنا آپ نے فرمایا کوئی خدا نہیں ہوں ظاہر بات ہے کسی نے خدا نو آخنا خدا نہیں سڈے خدا نو کوئی آخو خدا نہیں کوئی گل نہیں انہیں برا نہیں بولا سارے خدا نو اسی طرح جب انہوں نے خدا نو آخان گے خدا ہی نہیں لا الہ الا اللہ ایک ٹوٹے کافر آخو لا گیا سارے خدا من گالا کر دیں آخو گالا نہ کر دیں تو پھر تو کلما چیٹی خدا من گا ہاں، مطلب ہے کہ بلا ضرورت شرعی کسی کو خدا کو گالی مت دو ضرورت ہے شریف تو بغیر کا کی مطلب کافر میں لگاؤں گا سامنے یار تیرے خدا نج کیا وہ کنجر سارے خدا نو کو کٹ دے کیونکہ سر سبب بن گیا اپنے خدا نو گالا کلا بن مجرم کرا پا رہے پاؤ اگر ضرورت سرحی کے تحت تبلیغ کر دیا نفرت دلانے کافران کفر کیوں تصا آخر خدا تا جھوٹا فلان میاں توبہ کرو آؤ حق بھی میں فلان ہے ہوں اگر وہ تے خدا نو برا بولن گے تو لانتی اپنے آپ رکھ جان گے تو سزا گے اتنے جرمدار نہیں بننا کیونکہ تصا کہڑا سبب بن گئے تو ضرورت تعداد کرنا چاہیے دسنا پیا انہوں نے حق نہیں مطلب آیا دے سی جہل کٹے لے کے پتا نہیں کتنے کتنے پہنچ گئے پرہیزگاری فضل المتقین کامل پرہیزگاروں کے لیے یہ رابر ہے ہدایت کا ہے کہ نہیں کیوں کامل پرہیزگار اللہ تعالیٰ سوچنا دس دین اللہ یقین السداد یقین کیا اقامت کرتے ہیں اقامت اور نماز کی اقامت ملی کے بغیر کیوں کر سکتے نماز کو قائم کرنا سیدھا مارا ماسا دے جائے بنا رہے تین دن بعد تو یقین اس پہ ماں رہا کرنا ہو اللہ ان کے پہلے تو ہمارا من قبل بدلا کرو تو ہم یوں کر لوں یقین کا درجہ ہو یقین کیا ہے یقین ہے مشاہدہ سے دیکھتے رہنا جیسے یہ قیامت برپا ہو رہی ہے وہ سامنے سب کچھ ہو رہا ہے وہ جنت ہے وہ دولت ہے اس, درجے میں پہنچے ہوں گے غفلت نہ آگے انہوں ہر وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ آپ سے پوچھا سنا سا پیسہ لے سب کی یا رسول اللہ ایمان نہ کی تھی ہماری مہارشا میں نشان حقیقت ہوں گے ایمان دے گی تو یار جی کی ابھی لوگ اتنا سمجھ ہر شہر میں نہیں لگتا جی کیا مرتا ہے مجھے بہت جلد اپنے جا رہے ہیں جلد چھٹکارا پانا ادھر جا رہے ہیں جنت میں جا رہے ہیں ہاں جی تو بس یہ حالت میں میں خوف تو امید کھڑا کہ پتہ نہیں من کی لگ بنتا کدھر جانا تو کدھر نہیں آپ نے فرمایا پک ہی پک پک پا گیا اپنے ایمان میں تو پکا رہ جائے گا معلوم ہوا پرانے پاک مفتی کو سمجھ نہیں آتا یہ جناب جی بڑے بڑے شیخ دیشوں کو سمجھ نہیں آتا یہ وقارات کو سمجھ آتا ہے تقوی والوں کو سمجھ آتا ہے تقوی والوں کو بنا دن رہا نہیں کیونکہ ایک فون دیتا اشرف گاتا کتنے دیکھنے میں طرح تارے بنگالی صاحب کے جتنے سے دیر کھانا بنگالی صاحب آپ کے اللہ تعالیٰ تعلیم ایک منگاس اللہ نے لیکن گل ہے یار میں کیا یہ نہیں سمجھ لگتی کہ انہوں نے جن شگر بنے سب دنیا پرست ہوئے ہیں کوئی خدا پرست کی تقوی پرہیزگاری والا کوئی دین کی غیرت والا بندہ کوئی ایک تو شگر کا دکھا ہوں گا جی صاحب سالو صاحب میں کہ بہت اچھی میں کہ یہ جی، کہ کو بیچے غلام دستگیر لاکھ اب دس بار لاکھ ہو جائیں غلام دستگیر لاکھ ہو جاتے ہیں میں کہ لاکھ جگہ پیپل پارٹی کا کرتا ہاں میں کیا بڑا میرے میں پیپل پارٹی کے کول بیٹھا میں کیا میں کہ کبھی انہیں آخیا لک نو لکا اور پنجرا ایک کفر کی پارٹی شامل ہوا کڑا ہے الیکشن حرام ہے کفر ہے پارٹی تری کفر بھی مرتاب ہے رسول اکرم ویسی آنے بلے کے پتر ہے میری دستی جڑی سی وہ کہتی سی خدا رسول ہاتھ کاٹنا واشیا چوران کے ہاتھ کٹنا واشیا سلاوا نے وہ دستی جڑی سی وہ زمانے کی جنوب انگریزہ پہلے ہے جی ایک کمی نے ایک ووٹ الیکشن لڑا سی یونیورسٹی ہاں جی جہاں اندر ماں سی وہ ایران کی سی تو وہ جڑا سی وہ دنیا کا کافر آگم سی ہاں جی یہ سارا ٹبر تین لانچیاں کا لبا ہے تو توں یہ مدد سے گے بہ سکنا جب تک توبہ نہ کریں گل کر دے تو سویرے چھٹی نہیں ہوگی لانچیا چھوٹی حال ہے آرم کر بئی ماں نے دیتے نہیں اب آواز لگی تینوں پتر ہاں۔ دور چپاٹ میں تین پہلے کی ہے میں کیا مسل میں کتاب لکھ دیتی تھی اچھا، میں کیا دی نزدیک میرے نبی نبی باغ میں ہمیشہ کافر نے کہنا کہنا کہنا نہیں نہیں نہیں نے نے سفاسک تو میں کتاب لکھی تھی تو میں کیا ہوں فوج نے کارٹون بنایا حضور باغ میں اتنے کتاب نہیں لکھ سکتا کلا اتنے نہیں گل کی کنجر گاٹے ٹوٹے نے مت میر کے فوج اندر تم نے اعلان کیا متقی بڑی دور سے کیا متقی بننا تو چھوٹی گان ہے پرہیزگار پرہیزگار ہر چھوٹی بڑی برائی سے پرہیز کرنے والے کو پرہیزگار کرتا سال بعد آنے کی انہیں کل ہیں انہیں ہمیں جی عمر کو سال رہی ہے کتاب ہے کہ نہیں فوج نے کہا دکھنا ہے آپ نے ملنے والا جی نے پرچا کیا راہل گاندھی میں نام خواہش دیکھو فرام خالی پہلے میں سمجھایا میں تو پرچا جگہ کی میں ہور تعلیم کی تھی کہ میں تو ایک گستاخ رسول بھی گستاخ ہے دوسرے گستاخ رسول میں جا کے شکایت کر دی ہاں، ہاں، ہاں، گستاخی تو سارے کافر ایک نہیں بیٹھے قانون سارا نظام انہوں کا نہیں اسی طرح جی بھاپی بھاپی کریں میں کسی گستا جا کرنے کو جی آگے کچھ دیکھو گسا بھی کرن دیا ہاں؟ بھاؤ کے دوسرے سیا نو آخو دیکھو جی کرن دیا پھر مثال دیتی میں آ کے بندہ میساب ہے بندہ گئے اگے جا تو پیو رکھنا وہ گھر کے جڑے ٹگے موتر نہیں ٹکرے گھر دے ٹگے موتر نہیں ٹکرے خوج مترتا سی جڑا سارا موتر تھا شکایت کیوں کری چلو شکایت کرنی اللہ کا بندہ شکایت شکایت کرے تو خود گستاخ رسول ہے تھانا کے ہیں سنجو کی ولایت کے گردان تو الخانہ کے ہیں تو تھانے بن گیا بہت دکھ رہے ہیں پہلے نمبر پر کافر کا قانون ہے انگریز کا نا خود گستاخی میں میٹنگ گل کرنا پہلے آ کر بیٹھے گئے کسی حکم کرو ان پورے نہ کرے یہ آتے کسی رکھا گا بھائی کرے نا عمل نہ کرے روزانہ تو حکم کے خلاف ورزی کرے تو اولاد تھی ادب والی شمار کرو گے یا بے ادب استاد اگر نو آتی تو شگرد حکم جڑا آپ کے سی سی سونا سرکے لیکن عمل نہ کرے روزانہ استاد حکم کی مخالفت کرے سچی دسا جی فرما بردار گا یا بے فرمان بے ادب گا یا ادب والا اسی طرح پیر رکھ لو اسی طرح حکومت وال رکھ لو سارے نزدیک وہ گستاخ شمار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اچھا یہ ہے کہ وہ آخر ٹھیک ہے جی سر پھر نہ کریں تو منہ دو تو واپس مارے رہے چل رکھ پہ پتا وہ کم کرنا ساڈے پہ چل منہ بند کر تو بعد اتنا سال منافع دے دے گا گسا میرے لانتی خدا رسول میں آتی بیٹھے نے پرا رکھو اپنے حکم سے انگریز کے حکم بچا اچھا اتوں میں اگر نہیں حالت گل مکی نہیں اگے وہ چلو اگر تھی آخو پتر نو این کر پتر تھی نہ منے تو نال تا کھا ہو دشمن ہوں وہ بھی من لگے ہوں تے دل کی گزرنی سچی دسیا کہ کیا تم نے نہیں آخر چوٹا نہیں اگ لگنی آخری درجے بھی اگ لگنی ہے کہ یار دشمن لانتی ایڈے میرے پہاڑ کا توڑ میرے منہ تو جمیا میں منہ دشمن بھی پیا ایک کام اس جی آخنا حکم انگریز کا جی خالی سرکار کا حکم چڑھ دیں تو ہو سے اپنا ہی دشمن نہ کریں ہاں، نہیں اچھا گستاخ جی رسول کی سزا یہ موجود کچھ نہیں ہوگا پہلی گستاخ رسول سزا کہاں سے لیکن نہیں اس لانتی کام گستاخ رسول کوئی والا کوئی مسلمان ہوگی ان شاء اللہ قتل کر دے قتل کرتے وہ بھی سزا کی وہ بھی تے قانون سزا ہے اور وہ بھی پھانسی یعنی جی گستاخ رسول کی سزا پھانسی ہے سزا بھی ٹھیک ہے ہوں دسو کہ جدو سزا دونوں برابر ہے جرم دونوں کا برابر یہ مطلب ہے رسول اکرم رسول اکرم کی عزت تو گستاخ رسول کی عزت برابر ہوگی کیونکہ دونوں کا مجرم جو برابر سزا پہ پاؤں گستاخ رسول کا مجرم ہے انہوں قتل کرنا رہا. رسول اللہ کا مجرم ہے انہوں کا گستاخ کہ نہیں ہاں جی۔ کہ دونوں سزا ایک دیتی جا رہی ہے مطلب یہ نکلا کہ دونوں مجرم برابر جی دونوں مجرم برابر تو پھر گستاخ رسول تو رسول اللہ وہ دونوں برابر ہون گے تو انہوں مجرم برابر ہو رہے ہیں نہیں جی۔ گستاخ رسول رسول اللہ کے برابر کا کوئی نہ یہ حال کافر نہیں تو گستاخ نہیں تو پھر دنیا کافر گستاخ ہے سمجھ لگی دیا جی یہ ہیں بزرگ مسٹر جنا علا مت کی مہربانی سب منٹ جی، کر گیا ہاتھی میں پور پہ گے

اپنے ہاں جی ٹوکیا صاحب جی جی کے خلاف پتی تیز اگر اگر لڑائی چھتر پڑی چھڑ پہ لا سو کشمیر وادی رہتا ہے لشکر پیدا والا کہ بندہ کھڑا ہو گیا لگے بیٹھے لشکر پیدا والا بندہ کھڑا ہو گیا ایسا خیا اگر آپ حضور کو اچھی کر رہے ٹھیک کر رہے لیکن میرا ایک سوال ہے کہ حضور کے وشال پر حضور کے وشال پر اگر تو عمر جب تلوار لے کے گھوم رہے تھے تو وہ تو سدیقے پر میں کون سی آج پڑی تھی کہ اگر تم نے تعریف چپ کر گئے تھے دیکھ علم کے سوال کیا گیا بول کے بند اچھا اتنے گیا ہجرے جناب نے بس بک بک شروع کی اپنے اپنے دنوں انہوں نے سپیکر کھول لیا انہیں آیا تھی پان کا بس تقریر بند کیا منظور پیچھے جاؤ پوترا تو پنجے نہ لائے بس ضرور منیا تکریر سنیا حرام نے یاد رکھنا میری گل اگر کچھ ان لوگوں نے تکریر سنیا اپنا ایماندہ کر دیتے ایسا یعنی پوری شریعت کا نچوڑ کٹ کے نا سمجھ کے گل کرنی کہ جتنے مقرر سادی فکر کے باہر لگے پھر نہیں دیا اگر کسی تقریر ماتا انہوں نے دل سے سنے تو بل نام ختم ہوا گلے کے پتروں لاہ لاب بنایا کھیل تماشا نہیں بتائی اللہ تعالیٰ قرآن کرانتا کرنا میں جن لوگوں کے دوست مت بناؤ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا کہڑے نے یہ ہوئی تین لانتی انہوں دوستی پا کے ہوں دین کھیل تماشا بنا کر کتے کا پتر ہے جتنے رسول اکرم کے کارکون بن جان سور کا بچہ تو آبادی کے خلاف تھا بولنا جتنے جانا آبادی بھی چک لینا تین بانس لایا انہوں مامیا کا نام چل لینا جنہیں اثر کفر ایڈے وڈے کیتے ہیں کہ بھابی بھی انجا پتر نکل سکتا

چار کتابیں چکا کلا پوش حساب کو ہے راول پنڈی وفرام صاحب کرایا نزدیک ہے ذکر کیا کرنا بھی ہمیں پرچا پرچہ کرایا میں بھی کہنا ٹھیک ہے

کہ اس پرچے وہ پرچے الگ الگ کام ہے اتنے تو جیویں رسول اللہ نے جیویں گستاخ رسول دونوں برابر اتنے تو رسول پاک اور گستاخ رسول دونوں برابر میں اس قانون ہے بلکہ رسول اکرم تو گستاخ رسول نے لبک مندر بل ان شاء اللہ کوئی مطلب کیوں کہ گستاخ رسول توجہ پہلے برابر کیوں نہیں برابر سمجھانا گستافی گستاخی رسول کو کرے بندہ تو بھی سزا پھانسی لکھا دو سو پچانوے سو پھانسی دو سو پچاس بندہ گستاخ رسول نو غیرت کھا کے غازی المدین ان قتل کر دینا وہ سزا بھی تر سو دو اٹھاسی وہ تر سو سو دو دو پچانوے سی سزا ایک ادھر ہی پھانسی ادھر بھی ہوں تھی خود دسو کہ جب ادھر بھی گستاخ رسول گستاخ رسول دا مجرم دی سزا بھی پھانسی رسول اللہ کا مجرم گستاخ رسول ہے سزا بھی جب دونوں دی سزا پھانسی ہے تو یہ مطلب ہے دونوں کے مجرم مجھے برابر سمجھا گیا تو دونوں شان تے برابر آپ ہو گئے سمجھ لگی جیسے کافی نہیں بیٹھے

روپیہ کمایا اگو ساری بدھو قوم ہوئے جی مداری ہاں پیسہ لین مداری آدمی لینا ہی نہیں مداری ٹھڈے مار دیں تو مارے کروں گا میں میرا سارے اتنے تک نہیں اکڑوں گا پھر آتا ہے ہوں پیسہ انہوں پتا ہوں کھیل کیتا ہوں سارا سا کمائی آخر کرنی میں آخر جان لگا پھر کی آتا یار مہربانی کرا جائے بچے جان کا مسا سجا پایا محل پہ خود نا چھوٹے تو پھر ہلن لگنا جان بچار تر جائے گی کی کرنا ہلنا انہوں نے مطلب کہ سجا پیر نہ ہلے گا تو جان گے کہیں پکے تھے کھلو گے پھر ان سلا پوچھیں گے بھائی جی، جی۔ سمجھ لگی گل یہ مراد وہی مداری نے مدار پونا کرتے ہیں روپیے کمار چل گئے ایمان ویلو آدر روپیے بھی چل گئے بالکل سامنے جیسا سارا مخالف ہوگا سچ دین حق دینا اس لیے سب کی گل ہے اقبال جیسا بندہ پہلے دس گیا ہوں مرے اپنے ہر مجھ سے جسے دے جانے دماغ ہاں۔ اصا جو اقبال نے پیش کیا پھر سیکھی آگے پر سکولی طبقہ پہلے ہر جگہ اقبال تنگی میں پنجی رہے اقبال اقبال کی ہوں گی سی اس لیے آسان کے دسا کہ تک سکولی اقبال نے ہوں گی کو شرابی بندہ سی کلندر کلندر آخی جان جان دیا دیا اقبال منہ کہی وہ پینٹ پاؤں سارا کچھ کرتا سی سی سی سی چر چر پتا نہیں ولی اللہ حکیم علما گل جی الا سا لمبا پرسوں مال یاد دس بہت بڑا مسالا اس آخیا انہیں انگلش اتنے جملے سنایا انہیں آخیا جی اگریزاں کی پہنا یہ سانٹا خطاب انہیں آخیا جناب یہ ٹور کے اگے کسی نے دو میں نے لوڑ لوگ سمجھ لگی گل کری بات کے آ کے جی جو سارے ساتھ بلکہ سار آدھے جو رہا لیا انہیں پھر جناب کو میں کن چرگے مرغے چاہیے گل ہے آخر بلے بھی بنیے کھائیے دال نا گل گلے بنی سنی گل پاک فرما جس وقت کو نبی سن تو بیال تو تسلیم نفس دین جڑا بیان کرتے سن جا تو بسی نفس کے مطابق ان فٹ قبول کر لیں سن ماشاء اللہ حضرت کمال کر دیتی ٹھنڈ پا گئی جب آنی نہ واری دوسرے دن کی نفس کے خلاف ہونا تو پھر کتیا لانتی یا قتل کر دینا ندی تو یا چھٹلا دینا مولویا کا دین کدی پھر اپنا نواں دین لا جے کتوں لیا جے ساڈے پتا کچھ ہوگا مرے کا رب تم مرے تھن تک اللہ فرما لو اللہ شاہ نے فرماتا بنی اسرائیل ایسا کل ما جا تم رسول بمالا تہوا تم مستقبر تم جب تمہارے پاس کوئی رسول دین لے کر آتا ہے وہ باتیں جو تمہارے نفس کو پسند نہیں ہوتی تو اس تک پر تم تم کرتے ہو آگے سمجھانا آ گیا سن پتا سورم کو آکڑ بھیجے گو سرے سن کر رد تم ایک گروہ کو کی تقریب کرتے ہو کہتے جھوٹ بول رہا ہے ہر ایک تک قانون جہاں اتر کر دیا وہ لس چلتا قتل کر دیں جب نہیں موقع بنتا ہے جھوٹ بول جانا گا جھوٹ بول جانا گا حضرت سورت علیہ السلام کو کہوں گی یا کوئی انہوں نے نماز بات ملاد اس طرح بخش بیان کی رکھو زکات حج بیان چکرو پھر ٹھیک ہے تو جگہ نفس کے خلاف ہے تو رشوت سود ہے بے پردگی ہے دلے نہ بنو کہ نہیں انگریز کا نظام ختم کرو ہوں کیونکہ وہ خواہش کے خلاف ہے ہوں لانتی کی کر دیں گے ہر ایک کر رکھتے جھوٹ بولی جانا ملا سب کا سور کا بچہ جڑا ہے وہ سونا جب دیکھا انہیں آخر جی گل کرنے سی یا کپل ہے ہے تو یا پھر آخر کے جھوٹ بولنا کسی مننی تو چس ساری گریب یعنی ہوں کرو چس جیڑی ہوں واپیا کے خلاف گل سمجھا جی میں تمہیں جی گل سمجھا رہا وہابیاں کے خلاف بولنے والے جڑے اگا برائلر طبقہ بیٹھا انہوں بٹا وہاں کوئی گسا لگنا گسا تو اس اسے لگنا جب کے خلاف آنی ہوں کلے ٹوکے والے کوئی ماں کی شری والے کوئی چاقو والے یہاں لانتی یہ جد ویخا بھی یار جی اسان عوام اپنی نہ چھیڑیے دین کی گل نہ کریے پھر پیسے واپو میں گی لگ جانی ہاں۔ جس اپنی عوام دے دے خلاف خلاف نفس اتنے مارنے چوٹ دین والی گل کی تو پھر چشتے آنگوں سائیکل نہیں لبنا وہ آنٹو چانٹو پوتر جہے بولن تو گلا کا انج لگے جی کھوتا پانی بنا کہ نہیں ایڈے گلے والا بندہ ایڈے کد کاٹ والا بندہ اندر وہ ساری زندگی سائیکل نہیں بن سکتا تو خیر یہ مطلب راہ ادھر نہ آؤ کیا اپنے چھوڑو جی سٹ مار دو آبی ہمسائے سٹ مارو پڑوسی پڑوسی نو آخو لال دمسا آ جا میں ختم ثابت کرا میں اپنے پیو پی نہیں

ڈاکو پی گیا کسی نے گھر ہونا اما بھی چک لائی دادی بھی چک لیا سب کو چک کے لا گیا پیچھے میں رکھنی ہے کی جتی رکھا گا تو رکھا گا فکر کوئی ختم تو لڑنا پیا سورا جتنے دل کے شلا جا سب کو کھڑا ہے کتے کا پوتر ایڈے وڈے گسا نے تو والے تال کی لڑائی کر منکر کا نہیں کہ ختم من جنت نہیں جانا یہ ضروری نہیں کہ ختم نال جنت ہو جائے سب میں ختم دلانا جنت ہو جاؤں میں جنت میں اللہ کے نہ دولت میں اللہ کے گل سمجھا جائے جی؟ وہ برک اس قانون دامل ہونا کفر ہے